موقع بار بار آیا نہیں کرتے الحمدللہ حضرت ہمارے درمیان موجود ہے قریب قریب تشریف لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نحمدہ علی رسول کریم اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور گھروں سے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں جیسا کہ ابھی میں نے اعلان کیا کہ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہم ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑے عالم ربانی بنگلہ دیش کے زبردست عالم دین شیخ العدیز جناب حضرت مولانا فرید الدین صاحب دعوت برخاتون کو موجود پا رہے ہیں محترم حضرات انشاءاللہ ہم حضرت سے تفصیلی باتیں سنیں گے لیکن معمولی صاحب میں آپ کے سامنے تعارف کروا دو کہ حضرت الحمدللہ بنگلہ دیش میں اصلاح المسلمین پریشد کے بانی ہیں اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو انیس الاسلام کی طرف سے ریلیف پروجیکٹ کا ورک چل رہا ہے اس میں بنگلہ دیش میں جو ہمارے لیے حضرت نے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے اسپیشلی طور پر last year hundred and forty five لڑکیوں کی شادیاں ایک سو پینتالیس بچیوں کی شادیاں حضرت ہی کے ذریعے سے وہاں پر بنگلہ دیش میں انجام پائی یہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی طرف سے جو کلیکشن ہوا تھا لڑکیوں کی شادی کے لیے الحمدللہ حضرت نے اپنی تنظیم کے ذریعے سے وہاں پر بچیوں کی شادیاں کروائی اور میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میں خود اور میرے ساتھ میں حضرت مولانا حنیف دودھ والا مولانا عرفان سانگے اور پاکستان سے بھائی جنے جمشید ہم سب وہاں پر حضرت کے ساتھ میں تھے اور الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو بڑی مقبولیت بھی دی ہے اور بہت بڑا ملکہ نصیب فرمایا ہے ایک عجیب بات جو میں نے پورے سفر میں محسوس کی ہے کہ ہم جس وقت بنگلہ دیش ایئرپورٹ پر اترے ہیں اتھارٹی سے سے لے کر جتنے بھی لوگوں ہماری ملاقاتیں ہوئی اور جہاں جہاں بھی ہمارا جانا ہوا الحمدللہ لوگوں کے دل میں حضرت کا بہت ہی زیادہ عزت اور احترام ہے وہاں کے بڑے بڑے گورنمنٹ کے آفیسرز وہاں وہاں کے کے این جی او ورکرز کی عوام وہاں کے خواص وہاں کے علماء اس قدر حضرت کی عزت اور احترام کرتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے حضرت کو کیا مقام نصیب فرمایا ہے دیکھو ایک آدمی کئی مہمان مہمان بن کر چلا جائے اور کی عزت ہو یہ تو ایک عام بات ہے لیکن ایک آدمی جہاں جہاں رہتا ہو زندگی گزارتا ہو جہاں پر اس کی پیدائش بھی ہو وہاں کے لوگ جب احترام اور اکرام کرے اور اس طریقے سے حضرت سے دعائیں کرواتے تھے ایسے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کا ایک بے تاج بادشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت سے نوازا ہے الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے آج حضرت ہمارے درمیان میں موجود ہے اللہ نے حضرت سے بہت کام لیا ہے وہ کئی مدرسوں میں بخاری شریف کا درس بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ ریلیف وقت میں بھی بہت پیش پیش ہے ہم لوگوں نے کئی ایسے گھروں کو دیکھا کئی مسجدوں کو دیکھا اور کئی ایسی چیزوں کو دیکھا کہ حضرت کی وساطت سے الحمدللہ وہ چیزیں وہاں پر آباد ہو گئی اور بنگلہ دیش میں دور دور کا سفر ہم بھی نبی حضرت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہم تو کبھی کبھی تھک جاتے تھے لیکن میں نے حضرت کو دیکھا ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ ہے اور بڑی مستعدی کے ساتھ میں دور دور سفر ہوا ایک ایسے علاقے میں بھی ہمارا جانا ہوا کہ بارہ گھنٹے تک کشتی میں ہم بیٹھے اس کے بعد ہم اس علاقے میں پہنچے اور وہاں پر جا کر غریبوں کی امداد اور مدد کرنا یہ حضرت کے کارنامے ہیں آپ خود حضرت سے ان باتوں کو انشاءاللہ بھی سنیں گے اور میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک سو پینتالیس لڑکیوں کی شادیاں جو مسجد الاسلام کی طرف سے گزشتہ سال حضرت ہی کے ذریعے سے وجود میں آئی اور ہم لوگ بھی وہاں پر شریک تھے آپ نے کس طرح ان جوڑوں کا انتخاب کیا کس طریقے سے یہ انجام پاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی اندر ڈال دیں تاکہ ہمارے یہ بھائی بہن جنہوں نے اپنی گاڑی کمائی کے ذریعے سے تعاون کیا ہے ان کے سامنے بھی پورا پکچر سامنے آ جائے پورا منظر ان کے سامنے آ جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے میں حضرت کو مسجد الاسلام کی طرف سے و بھی کہتا ہوں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر وقت کے لیے آئے تھے اس کے بعد بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اب زیادہ ہائی ہوئے بغیر میں حضرت کو دعوت دوں گا کہ ہمیں اپنے ملفوظہ کے یعنی عالیہ سے سرفراز کرا اور گھروں میں ہمارے مسلم مائیں عظیم بہنیں اور بچے بچیاں اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے مہربانی ہے کہ ہم سب رمضان مبارک کے پر برکت پر لمحوں میں یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے تھے کچھ رمضان کے لیے طرف سے طرف سے شابان میں چلے اللہ تعالیٰ سے امید ہے ان کے ترسنے پر اللہ تعالیٰ رمضان کے فیض برکت پید دے اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے اسی طرف سے تھے کہ حدیث میں آتا ہے رجب کے مہینہ فرماتے ہیں اللہ مالک رجب شعبان کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے گا تو اللہ ہمیں پہنچا دیا اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسا ایسا ہے ہے مبارک مہینہ کہ یہاں اللہ تعالی مومن کے لیے ایک ماحول اور ایک پیدا پیدا پیدا پہلے ہی سے شیطان کو قید کیا دیا جاتا ہے کہ میرے مومنوں کے اعمال میں تاکہ رکنا نہ ڈالا نہ ڈالے ایک ماحول اور قلوب میں خاص کر کے مومنوں کے رمضان کے کشش پیدا ہیں اس لیے یہ بات سب کو نظر آتی ہے کہ رمضان کے پہلے جو حضرات زیادہ مسجد کی طرف آنے کی زحمت نہیں کرتے تھے اپنے کو کچھ علاحدہ رکھتے تھے لیکن رمضان مہینہ شروع ہوتے ہی دیکھا جاتا ہے ایسے ایسے حضرات کی زیادہ زیادہ کر کے رب مسجد میں آنا شروع کرتے ہیں اور آمان جیسا بھی ہو جس جس کے لیے کتنا بھی ممکن ہو وہ اعمال کو بڑھا دیتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ثواب کو بھی بڑھا دیتے ہیں میرے بندہ نے اعمال کو بڑھایا میں ثواب ثواب بڑھا دیتا اور شروع ہوتا ہے کتنے سے ستر گنا ہاں۔ یہ نفل کو فرض اور فرض کو ستر گنا یہ جو حسابات جو آتے ہیں یہ جو کہتے ہیں ستر گنا ثواب سات سو گنا سو یا اور بھی یہ سب اصل میں ہم کو ہم ضعیفوں کو ہم کمزوروں کو سمجھانے کے کیونکہ کتنے سواب اللہ تعالیٰ دیں گے اس کا ہم بہ خیال بھی نہیں کر سکتے ہمارے یہاں سے ایک واقعہ ہے برٹش کے زمانے میں وہاں ایک ریل میں ایک پل بنایا ریل ریلوے لائن پر ایک ندی ہے بہت بڑی اس پر تو دو بڑھیا اس پل کو دیکھنے کے لیے آئی گاؤں سے تو ایک دوسرے سے بات کرنے لگی کہ اس پل کو بنانے میں کتنا خرچہ ہوا کتنا خرچہ تو پہلے ہمارے یہاں گاؤں میں نہیں جانتے تھے وہ پوریوں سے سے یعنی بیسوں حساب کرتے تھے ایک پوری یعنی ایک بیس یہ ایک پوری کا ہونا یعنی بیس روپیہ کا ہونا ان کے یہاں لاکھوں کا یہ تھا کہ کسی وہ اس سے بھی زیادہ خیال نہیں کر پاتے تھے کے یعنی حساب بیس کے باہر بھی ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں ہزار ہوتے ہیں یہ نہیں جانتے ان کا زیادہ سے زیادہ حساب جس کو ہمارے یہاں پوری کہتے ہیں جس جو عادت ہے پوری کہتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کریں گے یہ پوری کو بنانے میں کتنا خرچہ ہوگا ایک بڑے نے کہا کہ دو تین کوری تو ضرور اس میں خرچہ ہوا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی بیوقوف ہے اللہ تو کتنے دیں گے کتنے دیں گے یہ تو حساب کے باہر ہے لیکن ہم کمزور ہیں ہم کچھ ہم ہم کو سمجھانے کے لیے بہلانے کے لیے یہ کہا گیا کہ چلو ستر گن دے دیا جائے گا ورنہ اللہ کیسے دیں گے دیتے دیتے دیتے دیتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث میں جو حدیث ہے کہ رمضان سے جو بدلا میں خود دو میں خود دو اور دوسری روایت میں ہے وہ آنا اجزا بھی میں دوں گی بات نہیں ہے کتنا دوں گا میں بندے کو میں خود بندہ کے لیے ہو جاؤں خود میں ہو جاؤں اس لیے رمضان کو تو ہم ہم کو حکمان کی بات ہے جہاں کلام پاک کا نزول جس مہینہ میں ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس مہینہ میں ملی ہے کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچا دیا اور ایک ایک عجیب بات ہے کیا اس دن شروع ہوا نا رمضان لیکن آج تین دن گزر گیا حساب لگانے سے کیا معلوم ہوتا ہے تین دن گزر گئے ایسا ہی دیکھیں گے اچانک بیس دن گزر گیا پھر شب قدر ہو گیا پھر رمضان ہی ختم تیار ہوتے ہوتے ہمارا رمضان کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تیار کرتے ہیں ہم کچھ کریں گے اس لیے ہمارے اسلاف پہنچاوے اور رمضان کے آنے سے پہلے بھی رمضان کے لیے تیاریاں مکمل کر لیتے تھے تاکہ رمضان آنے کے بعد شروع ہو جانے کے بعد ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ذکر کے صورت میں ہو نوافل کی صورت میں ہو قرآن کریم کے تلاوت کی صورت میں ہو جس صورت میں بھی ہو یہ رمضان کا لمحہ یہ وادات سے گزرنا چاہیے یہ بہت قیمتی وقت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کریں حضرات اس وقت میری حاضری آپ حضرات کے سامنے کسی تقریر اور خطاب کے لیے نہیں ہے آپ حضرات کا شکریہ ادا لیے آپ حضرات جانتے ہیں بنگلہ دیش کا خطہ یہ چھوٹی سی زمین ہے بڑے میپ میں تو نظر بھی نہیں آتا لیکن بار بار سیلاب کی وجہ سے ہمارے گناہوں کے سبب ہم اللہ صاحب تعالیٰ سے توبہ اس سے بات کرتے ہیں بار بار سیلاب سیاسی بحران اور بہت سارے وجوہ یہ ہر سال ہی بہت یعنی یہ بربادیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے عموماً لوگوں کے معاشی حالات زیادہ اچھی نہیں ہیں اپنے گزارنے کے لیے تو اس موقع کو یہ کر کے غنیمت سمجھ کر اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں خاص کر کے عیسائی مشنریہ وغیرہ وہ تو غریبوں میں اور ان کے امداد اور نصرت کے نام سے ایمان بہتانے میں اور آپ حضرات جانتے ہیں سنے ہوں گے کہ جب بنگلہ دیش بنی تھی اس وقت اس خطے میں صرف چھ ہزار عیسائی تھے اور یہ سب پہاڑیوں علاقوں میں ٹرائبل ایریا میں زیادہ تر تھے اور ہندو تھے جو سڈول کاسٹ ہندو ہوتے تھے لیکن بنگلہ دیش بننے کے بعد انیس سو چھیانوے نائنٹی سکس کا ہی حساب ہے کہ وہ پچاس لاکھ کے پہنچ گئے اور وہ تو مسلمانوں میں ہونے لگے اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت کرے اللہ پھر حضرت مولانا فدائے ملت اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ستانوے میں وہاں رمضان گزارا ایک رمضان اور علماء کو سب کے سب کو بلایا اور سات سو علما کی جمع جمع ہو گئی تھی تو ان کو اس طرف دھیان کرنے کے لیے کہا اور کام کرنے کے لیے اور اس وقت ہی اصلاح المسلمین کی بنیاد ڈالی گئی پھر اپیل کیے گئے تو آپ حضرات کے یہاں بھی حضرت حوالا صاحب اور ان کے جو ساتھیہ ہے اور جو دوسرے حضرات کے ٹرسٹ والے اور دوسرے شہروں کے بھی اور آپ کے شہروں کے بھی مسلمان بنگلہ دیش کے حالات کو سن کر ہاتھ بڑھایا مدد کی اور الحمدللہ کام کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کل تو ابتدا سے جو سیلاب شروع ہو گیا تھا اس میں تو رکاوٹ پیدا ہوتے ہیں لیکن اس سیلاب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایسے گاؤں تھے وہاں کہ جہاں قربانی کے وقت بھی کسی کو ایک ٹکڑا گوشت نہیں ملتا تھا چار پانچ گاؤں میں ایسا آدمی نہیں کہ میں قربانی پر فرض دو اور قربانی دے وہاں ایک عیسائی مشنری ہے بہت بڑا اس کے پاس بھی وہ آتا تھا اس دن اور گائے کو کاٹ کر وہ کہتے تھے مدروانی کہ دیکھو آج تو تمہارے گوشت کھانے کا دن ہے لیکن تمہارے مسلمان بھائی کھلاتے نہیں ہم ہی کھلاتے ہیں یہ بات دیتے ہیں لیکن آپ سب حضرات کی توجہ کے برکت سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب قربانی وغیرہ کا پروگرام شروع ہوا ہے تب سے ہی لوگ بھاگ آئے گیا تو الحمدللہ آپ حضرات کی جو خاص کر کے وہاں جو بچیاں ہیں آپ جانتے ہیں تو ہندوؤں کے یہ کی وجہ سے وہ جو یہاں کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا بچیوں میں کہ وہ روپیہ بھی طلب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور شادیوں میں خرچہ ہو جاتا ہے لیکن غریب بچیوں کی کوئی چارہ نہیں عمر بڑھ جاتی ہے بہت عمر ہو جاتی ہے لیکن باپ غریب ہونے کی وجہ سے ان کی شادی بہت مشکل سے ہو گئی اور حالات اس درجہ تک پہنچ گئے تھے کہ ہم اخبار میں بھی دیکھے اور سنے بھی بہت کہ بہت سارے بچیاں اس وجہ سے خودکشی تک کر گئے کیا کہ اور کی زندگی رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو الحمدللہ للہ آپ حضرات کے ساتھ مل کر یہ جو لڑکیوں کے شادیوں کا جو پروگرام کیا جا رہا ہے اب تک نو سو جوڑے کا نائن ہنڈریڈ جوڑوں کا شادی کی گئی ہے الحمد اور ایک ایک عجیب بات ہے کہ سب کو میں جانتا ہوں ان سب میرا تعلق ہے شادی کے بعد میں ان سے تعلق رکھتا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے سالانہ ایک دفعہ قریب قریب کے جو ہوتے ہیں کسی علاقے کے ان کو جمع کرتا ہوں تو آج تک ہمارے سننے میں اس ایک واقعہ ایسا نہیں آیا کہ یہاں یہ جو شہر اور بیوی میں رکنا پیدا ہو گیا ہو طلاق کا موقع ہو گیا ہو سب محبت سے ہے اس کے ساتھ میرے خیال میں یہ آپ حضرات جو دینے والے ہیں ان کے اخلاق کے ہے ہاں۔ رکھے تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہی یہ کر کے خوبی اپنی بھتیجے کو لاتی ہے اپنے گھر میں بتیجی لائی تاکہ پھوپھی اور بتیجی مل کر رہے لیکن اس میں بھی بہت سارے مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو ہم جو وہاں شادیاں کے جو انتظام کرتے ہیں پہلے تو وہاں کے جو چیئرمین ہوتے ہیں ہمارے یہاں ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کا سب سے جو نیچے کا جو یہ ہے پہلا جو اندھیرا ہے وہ یونین کا ہوتے ہیں تو یونین کے چار پانچ گاؤں ملا کر ایک یونین ہوتا ہے یونین کے چیئرمین ہوتا ہے تو ہم اس چیئرمین چیئرمین کے ذریعہ پہلے ہم یہ تلاش لگاتے ہیں یہاں ایسے کیسے کیسے گھرانے یہاں ہیں جہاں ہم سلیکٹ کرتے ہیں غریب علاقہ دیکھ کر جیسا کہ سنجے ہم نے سلیکٹ کیا نندائل کا ایریا ہے تو ہم پہلے ان کے چیئرمین سے ہم یہ رابطہ کرتے ہیں کہ تم تلاشی لگاؤ کہ اے سی دوری کتنے ہیں یہاں کیسے ہیں یہ یا نہیں اور یہاں کے جو امام ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لگاتے ہیں یہ تو پہلے پہلے زیادہ کرنا پڑتا تھا لیکن آج کل جب شہرت ہو گئی تو جس علاقے کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں اس علاقہ کے لڑکی کے جو باپ ہوتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں پہلے تو اتنی شہرت نہیں تھی پھر بھی ہم چیئرمین کے ذریعہ یہ تفتیش کرا لیتے ہیں کتنا صحیح ہے کیا ہے ورنہ کیا ہے اور قانون کے خلاف نہ ہو جائے انڈر ایچ ہے یعنی سب کچھ ہم سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم جب دونوں جوڑے جب یہ ہو گئے والدین کی طرف سے کنبے کی طرف سے جب وہ راضی ہو گئے بچیا بچے بھی راضی ہو گئے بچی بھی راضی ہو گئی اس کے بعد ہم اپنا کاروائی شروع کرتے ہیں تو یہ ہم زیادہ تر پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکا ہے پہلے سے تو دیندار نہیں ہوتے ایسا ہی ہوتا ہے عموماً لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں جنتو علماء کے بھی بھی ہم نے یہ شادی جو اس کے سکت نہیں رکھتے تو ہم اس کو پہلے یہ کرتے ہیں کہ کم از کم دس دن یا تین دن تم تبلیغی جماعت میں جاؤ کچھ جا کر کچھ سیکھ لو نماز کے دے پھر ہم شادی سے تاریخ متعین کرتے ہیں پھر ایک کہیں ایسا بھی ہوتا ہے شادی کے بعد بھی وہ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں اور علماء سے تعلق پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ دینداری میں آ جائیں پھر ہم شادی کے وقت زیادہ تر کی امداد ہم مقصد کرتے ہیں اس بچی کو کرتے ہیں عورت کو کرتے ہیں جو بیوی کہ اس کے لیے ہم ایک گائے کا انتظام کرتے ہیں گاؤ تاکہ اس کو پال کر وہ اپنی زندگی بسر کر سکے اور اس بہت برکت بھی ہوتی ہے اور ہم ایک سلائی کی جو مشین ہے سوئنگ مشین وہ دیتے ہیں اور ہم ٹریننگ سینٹر بھی کھولے ہیں آج کل پہلے پہلے تو ٹریننگ سینٹر نہیں تھا لیکن اس کی دقت ہوتی تھی تو ہم اس کو یہ ٹریننگ دے دیتے ہیں بچی کو تاکہ وہ سلائی میں مہارت حاصل کر سکے یہ دونوں تو ہم دیتے ہیں اور کہیں کہیں ہم یہ بھی دیتے ہیں وہ جو مرد کو خاوند کو رکشہ تاکہ رکشہ چلا کر اپنا گزارا کر سکے اس کے علاوہ جتنے شادیاں کے کپڑے وغیرہ ہے لڑکا لڑکی کا اور جتنے کے جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں بسترا وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہم ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں بچی کو ہم زیادہ اس لیے ہم یہاں یہ ترجیح دیتے ہیں دیتے ہیں سب کچھ کہ ہمارے یہاں گاؤں کے عورتوں پر خاص کر کے غریب عورتوں پر بہت ظلم ہوتی ہے مرد کی طرف سے یہ سب تو لوگ وار ہوتے ہیں نا علم بھی نہیں ہے جاہل ہیں لوگ بی کے کیا حقوق ہے وہ تو جانتے بھی نہیں اس لیے بہت ظلم کرتے ہیں بچیوں پر تو اگر بچی کو ہم مالک بنا کر دیتے ہیں تو اس سے اس کا اس کے ساتھ یہ رکھنے میں کہ اچھا وہ مالدار ہے اس کے ساتھ مجھے یہ کرنا پڑے گا تو بچے کی قدر ہوتی ہے اس قدر کی وجہ سے کرانے کے لیے ہم بچیوں گائے اور سوئنگ مشین اور جو رکشہ ہم دیتے ہیں وہ ہم اسی کو مالک بنا کر دیتے ہیں عموماً بیوی کو اور الحمدللہ جب سب سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں ایک تاریخ متعین کر کے سب کو ہم بلاتے ہیں کہیں پچاس بیس ایک ساتھ ہوا دس تیس جہاں جسے موقع مل گیا علاقہ کے سب سے بڑے جو عالم ہوتے ہیں ان بلاتا ہے کہ آپ صحیح ہو جائیے اور بہت سارے لوگ اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں پانچ سو ہزار ایک دفعہ تو جب یہ حضرات گئے تھے تو حضرات پانچ ہزار کے قریب تھے جمع عوام تھے اور جو شادیوں میں اور وہاں کے جو سرکاری آفس کے جو سب سے بڑے عہدہ دار ہوتے ہیں وہ جلاتے تھے ان کو بھی ہم بلاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہم جو ہم اپیل کرتے ہیں یہ ہیں دیکھو یہ ہم تو نمونہ پر دیا ہے سب کو تو ہمارے لیے ان کے لیے ممکن نہیں کہ سب کی شادی ہم کرا دیں تم بھی اس سے سبق حاصل کرو اور جو مالدار ہوتے ہو یہ ایک ایک بچی کے لیے تم تیار ہو جاؤ دو دو بچی کے لیے تم تیار ہو جاؤ تو اس اپیل سے الحمدللہ کہیں کہیں کام بھی ہوتا ہے اس لیے آپ حضرات کی امداد سے تو ہم اس وقت تک تقریباً چار سو چار سو تیس شادیاں کیے ہیں اور باقی جو ہے وہ دوسرے کچھ یہ ہے اور زیادہ تر وہ جو علاقہ کے مالدار ہیں اس کے سے جو ہوا ہے سب ملا کر نو سو تک ہوا ہے تو اس سے اس سے بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور اخباروں میں اس کو ہمارے جو نیشنل اخبارات ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا ہوتے ہیں اور یہ پرنٹ میڈیا سب میں بہت ہی اس کو شائع کرتے ہیں تاکہ لوگ اس اس سے سبق حاصل کریں اور اس طرف بغیر وہ لیے ہوئے ڈاوری لیے ہوئے وہ کام کر سکتے تو الحمدللہ یہ سب آپ حضرات کی برکت ہے اور آپ حضرات کی مہربانی خاص کر کے میں سنا ہے مولانا فلاحی صاحب سے کہ بلاک بن کے میرے جو مائیں اور بہنیاں ہیں میری وہ سب اتنی مدد کیے گزشتہ سال کہ اہم گمان سے باہر مولانا حنیم دودورا صاحب سے فرما رہے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پہلے سے چندہ ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ کچھ ہوں گے لیکن پچاس ہزار تک پاؤنڈ صرف مسجد علیس الاسلامی میں جمع ہو گئے شادی صرف شادیوں کے لیے اور دوسرے پروجیکٹ جو ہے تو یہ آپ حضرات کے فراہمی ہے اور احادیث میں جو آتا ہے غریبوں کی امداد میں بیوہوں کی امداد میں اور دوسرے یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں اور یقیناً ہم یقین کرتے ہیں کہ جس یقین سے آپ حضرات دیتے ہیں انشاءاللہ قیامت میں ضرور بھی ضرور یہ ملے گا کیونکہ ہمارے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں فرمایا اور ہم سے جھوٹ وعدہ نہیں کیا اور ہم کو صرف دل بہلانے کے لیے باتیں نہیں کی نبی سب کچھ دیکھ کر صحیح فرمایا اور سچا فرمایا تو اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو کچھ فرمایا ضرور ہم دیکھتے ہیں تو بھائی ایسا ہی دوسرے جو پروجیکٹ ہے آپ حضرات کے ذریعہ سے چلے وہاں افطاری کا اور عید گفٹ کا قربانی کا اور خاص کر کے ہم بنگلہ دیش میں وہ زیادہ تر اس میں ہمارے پریسٹن کے حضرات زیادہ تر حصہ لیے تھے آپ حضرات بھی حصہ لیے تھے تو بیواؤں کے لیے ہم ایک گاؤں بنایا کیونکہ یہاں بیوہ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ کنبے بھی جگہ نہیں ملتی ان کو اور دو تین بچے کے ساتھ اور جو سسرال ہوتے ہیں ان کو تو تو باہر کر دیتے ہیں کہ جاؤ آگے نکلو تو ایسے کو کوئی آستہ نہیں کوئی جگہ نہیں ہوتی تو ہم سب مشورہ کر کے مولانا حریف صاحب اور مولانا سعید صاحب جو ہے مولانا سعید پیشن کے اور مولانا مدری بھی تھے محمود مدری وغیرہ تو ویوہ آؤ بنانے کا ہم نے فکر کیا تھا الحمدللہ اس وقت اس گاؤں میں پچاس گھر ہیں اور ان کے لیے اس علاقہ میں جو زمین ہم نے لی تھی پورا اس میں تین تالاب پونڈ یعنی مچھلی مچھلی کو کاشت کرنے کے لیے تین تالاب بنایا گیا گیا ہے اور درخت لگائے گئے ہیں اور پچاس وواہ کو پچاس گائے اور ان کو وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ چٹائیاں بنانے کے لیے ایک ترکیب ہوتی ہے یہ بھی عورتوں کو سکھائی دی گئی ہے تاکہ اس کی کمائی یہ ہو اور ساتھ پچاس کو پچاس سوئنگ مشین بھی دے دی گئی اور ایک ایک کے ساتھ تین چار بچے ہیں کسی کے ساتھ دو ہے کسی کا تین ہے ان کے پڑھنے کے لیے بھی ہم انتظام کیا ہے وہاں اسکول بھی ایک بنایا ہے پرائیویٹ جہاں قرآن کریم کے حفظ کا بھی انتظام ہے ہاں، اور صحیح قرآن پڑھنا وغیرہ اور پرائمری تک ہو جاتا ہے تو الحمدللہ یہ بہت خوش ہوئی اور بہت ہی فائدہ ہوا کیونکہ درد کی استھتی کہیں جگہ بھی راستے میں رہے بہت سارے ایسے عورتیں جو راستے کے کنارے رہتی ہیں تو الحمدللہ اس کے علاوہ اسم خانے تو ہم یہ جو بیواؤں سے گھر پہ جو بنایا ہے ہمارے سامنے یہ نظریہ تھا یہ سامنے فلوسفی تھا کہ صرف یتیم خانہ بنانے سے وہ جو یتیم بچے ہیں وہ اپنی ماں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں علیحدہ اس کا انتظام ہوتا ہے اور ماں کی طرف کوئی بھی نظر نہیں کرتا کہ ماں کا کیا ہوا ہے والدہ کا لیکن یہ جو ویوہار کا پروجیکٹ بنایا گیا ہے اس میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور ماں کے ساتھ رہ کر ہی وہ بڑے ہو رہے ہیں اور ادھر ساتھ ساتھ ماں کا بھی انتظام ہو گیا والدہ کے بھی انتظام ہو گیا تو اس لیے جو حضرات اس کو دیکھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور اس پروجیکٹ پر بہت سارے جو حضرات آپ تک گئے ہیں الحمد للہ تو عیسائی اور جو دوسرے پروجیکٹ ہیں جو آپ حضرات کے ذریعہ چل رہے ہیں الحمد للہ تو اسی کے شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں آپ کے سامنے حاضری جی دی میں نے کیونکہ حدیث جو آتا ہے کہ لوگوں کا جس نے شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بھی شکریہ نہیں ادا کیا تو آپ حضرات کو شکریہ تو پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکریہ بھی ادا ہو جائے اس لیے میری حاضری اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صرف بنگلہ دیش میں یہ ہے میں جانتا ہوں کہ انگلینڈ کے جو مسلمان ہیں خاص کر کے آپ حضرات ان کے ذریعہ سے ساری دنیا میں غریبوں غریب علاقوں میں جہاں مسلمان بستے ہیں امداد ہو رہی ہے اور فائدہ ہو رہا ہے جہاں جہاں ہمارے یہاں اسلام دشمن طاقتیں کام کرتے تھے بہت سارے جگہوں میں ہم کام شروع کیا الحمدللہ اس چند چھوٹے چھوٹے کاموں سے اور چند پیسے سے یہ جو عیسائی عیسائی مشنریا تھی اور جو وغیرہ تھے یہ لوگ این جی اوز والے یہ لوگ تو یہاں سے ہٹ گئے کیونکہ مسلمان وہ جانا نہیں چاہتا تھا عیسائیوں کے نزدیک کچھ مدد کے لیے لیکن کہیں ملتا نہیں کیا کریں گے تو الحمدللہ یہ آپ حضرات کے لیے بہت ہی شکریہ ہے اور خاص کر کے میری مائیں اور بہنوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے اور کیا کیا دعا آپ حضرات کے لیے ہوتی ہے یا آپ حضرات کیا بھی نہیں کر سکتے یہ جو عورتیں ہیں یہ جو غریب ہے جب آپ حضرات کا اعلان ہوتا ہے تو کتنی کتنی دعائیں جو آپ حضرات کے لیے کرتے ہیں اور الحمدللہ للہ آپ حضرات کو اس ملک میں بھی ایسی سہولیت سہولیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ حضرات کے لیے ممکن ہو رہا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اور بڑھا دے دنیا میں بھی اور میں اور امن حفاظت جہاں رہے سب جگہ اللہ تعالیٰ امن حفاظت امن حفاظت کا انتظام کرے تو پھر آپ اللہ کا شکریہ کے ساتھ اس تاریخ کا وقت قریب ہے اور بھی خاص کو آئے اس وقت مومنوں کا ہوتا ہے تلاوت قرآن بھی ہوتا ہے اس لیے میں اپنی بات کو زیادہ توڑ نہیں دیتا پر ختم کرتا ہوں دوبارہ پھر آپ داخلہ میں شکریہ ادا کر کے میں اپنی بات سے ہی ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں حفاظت فرمائیں اور احادیث میں اور قرآن کریم میں جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام نے بتلایا یہ سب ہم کو نصیب ہو جائے اور ایمان کی حفاظت ہو جائے آمین واخر آخر دعوانہ اللهم صل على سيدنا مولانا وشفينا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم كما تحب وترضى وبعد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ربنا ربنا ربنا لا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا آرتی يا رب العالمين رب ارحمهما ربرہم ہوما کمار بیاں سلیہ رب گرہم ہوما کمار اللہ مائنا نسل کا ایمان کاملا و صادقا و و و علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاکرا حلالا حلال و شفا مل بلا و شفا ملکا و شفا ملکا اللہ عمینانہ سالو کا صحتم کی ایمانی وہ ایمان کے حسن خلق کو لکیں وہ نہ جاتیں فلاں اور اللہ عمینانہ سالو کرا کور جانا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله مالي مابو مابو أو مالي مالي آپ ہی مالک ہیں اور ہم سب غلام ہیں ہم سب غلام ہمیں معاف فرما دی معاف فرما دی دی ہم سب کو معاف کر دیجیے او مالک ان کو معاف کر ہمارے جتنے رشتے دار ہیں اور جتنے ہمارے والدین ہیں اور ہمارے بھائی بہنیاں ہیں اور جو مسلمان امت محمدی ہے آپ سب کو معاف فرما دیں جو دنیا سے چل بسے ان کو بھی معاف کر دیں ماں وہ مالی مالی آپ ہی ہے یہ رمضان کا مبارک لمحہ مبارک موقع ہے آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں ان نکاخو بن کریے ان کا بن کریے نقافی تو صرف گلاف ہوا صاف ہوا یا واسع یا ماں بو معافی چاہیے ہمارے مفرت چاہیے ہمارے اس کے طلبگار ہیں ہم مسکین ہیں ہم دنیا و آخرت میں ہم حفاظت ہو معبود ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے امر و نواحی پر چل سکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم چل سکیں رمضان ہمارے قبول فرمائے عبادات کو قبول فرمائے ذکر اذکار کو قبول فرمائے نماز و ترابی کو قبول فرمائے ماں وہ ہم تو کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں کچھ نہیں علم بھی نہیں ہے کچھ نہیں سب کچھ آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مانگا ہے آپ سے ہم اسی چیز کو مانگتے ہیں اور جس سے پناہ مانگے اسی انہی سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ دے اللہ سے کل واجر نام ان فضی دنیا واضح بلا واجر نام دنیا واضح بلا واجر نام فضی دنیا بلا صلی اللہ خلقی محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم